رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحب واعط ہی اجمعین أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قابل احترام علماء کرام اور عما الصلفی نے تعلیم تربیہ کے اساتذہ کرام اور فضالہ اور دیگر تمام مہمانان گرامی اور عزیز طلبہ آج کے پروگرام میں اس ادارے کی رواں شخصیت شامل نہیں ہے میرا اشارہ شیخ داؤد شاکر حافظ اللہ کی طرف ہے وہ ہمارے اس ادارے کی جان ہے رونق ہیں اور سب سے بڑھ کر متحرک اور فعال شخصیت ہیں کئی مرحلوں میں جی چاہا کہ ہمت ہار جائیں ہمتیں پست ہونے کی وجہ سے لیکن ان کی توانائیاں اور ان کی محنت ہمیشہ حوصلہ دیتی رہی اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ آج ادارے کا انیسواں سال شروع ہو رہا ہے انہیں اچانک اپنی پھوپھی کے انتقال کی وجہ سے اپنے علاقے پنجاب میں جانا پڑا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو استقامت کے ساتھ وہ تمام نصائح جو فضیلت الشیخ عبدالاصری حافظ اللہ نے ہمارے سامنے رکھے اپنانے کی توفیق دے حقیقت یہ ہے کہ جو باتیں آپ نے فرما دی ان پر اضافہ ہو ہی نہیں سکتا طلب علم کی راہ میں جو چیزیں ضروری ہیں جن میں تقوی ہے تعلق باللہ ہے خشیت الہی تحمل ہے صبر ہے وہ ساری باتیں سامنے آ چکی ہیں اور انہی کو مشر راہ بنایا جائے اور سال بھر کے لیے اور مستقل اپنا ایک نصب العین سمجھ کر اپنایا جائے بڑی اس میں خیر و برکت ایک عالمی ربانی وہی ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ علماء کو خاص طور پہ اس خصلت سے نوازا گیا اور یہ بڑی ہی بابرکت خوبی سے ان کو متصف کیا گیا علماء ربانی یہ اور وہی حقیقی عالم ہے وہ عالم نہیں ہے جس کی نظر دنیا داروں اور تاجروں کی طرف یہ پیسہ جو ہے یہ تعلیم و تعلم کی راہ میں میرا خیال یہ کہ چوتھی پانچویں حیثیت رکھتا ہے اصل چیزیں یہی ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک پاکیزہ تعلق ہو روزانہ اس کے ساتھ توبہ کی شکل میں استغفار کی شکل میں سچی صلح کا اعادہ ہو اور اپنے تمام ہوائج اسی کے سامنے کھولے جائیں رکھے جائیں اور صحیح معنی میں علماء ربانیین کے لقب کو سچا ثابت کیا جائے تو وہی حقیقی عالم ہے اور جس شخص کی ہمیشہ سوچ یہ رہے کہ میرے پاس دنیا دار آئیں میرے پاس اہل سربت آئے ہمیشہ ان کے انتظار میں رہے یا ہمیشہ اپنے اصل مشاغل کو چھوڑ کر بازاروں میں گھومتا پھرتا رہے اور تجارتی مرکزوں اور دکانوں کے چکر لگاتا رہے تو اس میں قطع عالم ربانی کے اوصاف نہیں ہے اور نہ ہی اس کے عمل میں کوئی خیر و برکت ہو سکتی ہے تو یقیناً یہ نسائیں جو ہیں بڑے ہی قابل قدر ہیں اور اساتذہ اور طلبہ ان باتوں کو مشل راہ بنائیں اور وہ حقیقی شرف حاصل کرنے کی کوشش کریں جو ایک عالم کے ساتھ خاص ہے اس میں کوئی دوسرا شخص شریک نہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کل کُل اللہ دین یا پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ عالم جو پڑھے لکھے لوگ اور ان پڑھ یہ برابر نہیں ہو سکتے ان پڑھ کوئی بھی ہو وہ کتنا مالدار ہو وہ کتنا بڑا عبادت گزار ہو متقی ہو پرہیزگار ہو لیکن ایک عالم کی برابری اس میں آ ہی نہیں سکتی پیدا ہو ہی نہیں سکتی یہ قرآن پاک کا اطلاق ہے جس میں کوئی استثناء نہیں ہاں عالم ہو وہ جو السلام کی دعا ہے اللہ انی اصل کا علم نافع ہے اس کا علم واقع علم نافع ہو علم نافع جو ہے یہ وہی الہی کا علم ہے اور علم نافع اس علم کا نام ہے جس کو حاصل کر کے عمل کیا جائے اگر ایک انسان قرآن پاک اور پورے سیاستہ کا حافظ بن جائے لیکن عمل نہ ہو تو اس کی مثال اس گدھے کی سی ہے قرآن نے ذکر کی ہے جس کی پشت پر کتابوں کا ڈھیر ہو لاد دیا جائے اسے کچھ معلوم نہیں مجھ پر کیا لدا ہوا ہے اسی طرح یہ شخص جو حفظ کے اعتبار سے پوری کتب حدیث کا حافظ بن چکا ہے لیکن اگر عمل نہیں ہے تو پھر وہ اس گدھے کی مانند ہے جس کی پشت پر کتابوں کا ڈھیر ہو اور اسے کچھ علم نہ ہو کہ یہ کیا ہے عمل کے بغیر علم علم نافع نہیں ہے بلکہ یہ علم وار نقصان دہ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ بہت سی چیزیں مطلق خیر پر قائم ان میں خیر ہی خیر اسے جنت ہے انبیاء کرام کے رام کی زوات ہیں یسمۂ خیر لیکن بعض نعمتیں ایسی ہیں جو خیر بھی ہیں شر بھی ہیں ان میں جیسے علم ہے اولاد ہے دونوں چیزیں نعمتیں ہیں لیکن مطلق نعمتیں نہیں ہیں ہم اولاد کے شوقین ہوتے ہیں اور طلب کا ایک جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں لیکن بعض اوقات ایک ایسی اولاد پیدا ہوتی ہے اس وقت انسان چاہتا ہے کہ کاش پیدا ہوتے ہی اس کا گلا گھونڈ دیتا ہے اس قدر نافرمان اور اس قدر ایک شیطان خصلت تو حالانکہ اولاد ہے نعمت ہے لیکن یہ نعمت ثابت نہیں ہو رہی نقصان دہ ثابت ہو اس طرح علم جو ہے اس پر اگر عمل ہو تو یہ نعمت اور خیر عمل نہ ہو تو پھر یہ سب سے بڑھ کر نقصان دہ جاہل کے جہل سے زیادہ نقصان دہ کیونکہ جاہل کا جہل عذر بن سکتا ہے اللہ کے علم میں ایک جاہل اگر عمل نہیں کرتا ہو سکتا ہے علم نہ ہو معذور ہو ہم یہ حکم نہیں لگا سکتے اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ کس کا عمل نہ کرنا کس اساس پر ہے اور کس کا عمل نہ کرنا کس بنیاد پر لیکن عالم کے پاس تو جہل کا عذر نہیں اس کا علم تو اس پر حجت بن چکا ہے اس نے خود علم طلب کیا اور علم کو خود اپنے اوپر حجت بنا لیا تو کم از کم وہ جہل کے عذر سے تو نکل گیا تو ایسا شخص جو علم حاصل کر لے لیکن عمل نہ کرے پھر وہ اس جاہل سے بدتر ہے جو علم حاصل نہیں کر پایا اور عمل بھی نہیں کرتا ہو سکتا ہے وہ معذور ہو جاہل کی بنا پر لیکن تم معذور نہیں ہو تو تم پر تمہارا علم حجت بن چکا ہے عمل علم وہ پانچ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن سامنے کھڑا کر کے حساب لینا ہے نہیں یہ رول ہے قدم اپنے آدم و یوم القیامت حد تعیس الخم سے کہ بندے کے قدم اللہ تعالیٰ کی عدالت سے ایک بال کے برابر نہیں ہل سکیں گے جب تک اللہ رب العزت کے پانچ سوالوں کا جواب نہ دے گا ان میں سے ایک سوال ان عمل ہی فی علم کہ جو تم نے علم حاصل کیا اس علم کے مطابق اپنا عمل پیش کرو یہ حدیث بھی اشارہ دیتی ہے کہ بے عمل عالم جو ہے اس سے بے عمل جاہل بہتر جتنا علم وسیع ہوگا اتنا اللہ کے سامنے وقوف طویل ہوتا جائے گا اور ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا جتنا عمل کم ہوگا اتنا وقوف بھی کم ہوگا اور حساب و کتاب کا مرحلہ جلدی سے گزر سکتا ہے اسی طرح مال ہے مال بھی ایک نعمت ایک نقصان دہ بھی ہے اگر مال کا حق ادا نہ کیا جائے تو پھر یہ مجسمہ غرر ہے اور اگر اس کا حق ادا کیا جائے تو پھر یہ انتہائی کارآمد ہے تو مال کا بھی سوال ہے بلکہ مال کے دو سوال من بنا فیمہ انفقا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا دو سوال جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا اللہ کے سامنے وقوف بھی زیادہ ہوگا حساب و کتاب بھی طویل ہوگا جتنا مال کم ہوگا اتنا حساب و کتاب بھی جو ہے وہ اس کا دورانیہ کم ہوگا اور ایسے بندی کی نجات جلد ممکن ہے تو یہ وہ امور ہیں جو خیر بھی ہو سکتے ہیں اور شر بھی ہو سکتے ہیں تو علم کو تو مسلسل اور مستقل خیر ہونا چاہیے میں یوت الحکم فقط اوتیا خیرن کثیر میں یور بھی خیرن یہ فقح فی الدین اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ کر لے کتنی بھلائی کا یہ خیرن کی تنوین جو ہے اس کی جو یہ تنقیر ہے اس میں اور یہ تنقیر برائے تقسیر خیر کثیر خیر عظیم جس کا جس کا ثبوت یہ آیت کریمہ میوت الحکمہ فقط یا خیرن کثیر یہ کثیرن جو ہے یہ اسی تنوین کی تشریح ہے اسی تنوین کی وضاحت کر رہی ہے کہ یہ خیر کثیر ہے اللہ تعالیٰ جس شے کو خیر کثیر قرار دے تو وہ کثیر کتنا ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں کثرت کا پیمانہ کیا ہے اس کی تحدید ہماری عقول نہیں کرتی کہ خیر عظیم اور خیر کثیر مراد ہے تو کتنی وہ خیر ہوگی ہمارے حساب و کتاب کے پیمانے تنگ ہو سکتے ہیں ہمارے کمپیوٹر فیل ہو سکتے ہیں لیکن اس خیر کثیر کا ہم تعین نہیں کر سکتے مسرد احمد میں ایک حدیث ہے شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے ابو عثمان نہدی یہ ایک بہت بڑے تابعی تھے ان کے پاس ایک حدیث پہنچی جس کا معنی یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایک بندے کو ایک نیکی کا اجر دس لاکھ نیکیوں کی شکل میں عطا فرماتا ہے ابو سلمان النحدی کے اندر یہ حرص پیدا ہوئی کہ کاش میری ابو حریرا سے ملاقات ہو جائے اور میں یہ حدیث ان سے سنوں اور آخر ان کو معلوم ہوا کہ ابو حریرا اس سال حج کرنے آ رہے ہیں تو وہ بھی میں سفر ہوئے اور طویل سفر طے کر کے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور بالآخر ان سے ملاقات ہو گئی امت کے عدیم محدث سے اور کہا کہ یہ حدیث میں نے آپ کے واسطے سے سنی ہے آپ بتائیے کہ حدیث صحیح ہے واقعی اللہ کے نبی کا فرمان ہے ابو ریرا نے فرمایا کہ جس شخص نے تمہیں حدیث سنائی ہے وہ صحیح حدیث نہیں سنا سکا اس میں وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ایک معنی کو بدل گیا ہے یا اس کے اندر ایک عدم حفظ کی کیفیت پیدا ہوئی اور وہ صحیح ضبط نہیں کر سکا اصل حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض نیکیوں پر بیس لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے بعد ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت اتنا راضی ہوتا ہے کہ بیس لاکھ نیکیاں یہ اجر عطا فرما دیتا تو اللہ رب العزت کا یعنی خیر اس کا پیمانہ کثیرہ سے استعلال کیا ابو ریرا نے اضاف کثیرہ اور اللہ کے ہاں کثیر کا پیمانہ کیا ہے ہم نہیں جانتے مگر یہ حدیث اس پیمانے کی جھلک دکھا رہی ہے کہ ایک عمل کا صلہ بیس لاکھ نیکیوں کی شکل میں تو اے طلبۃ العلم یہ حدیث اور یہ آیت کریمہ آپ کے لیے ایک عظیم بشارت ہے اللہ تعالی نے اس کو خیر کثیر قرار دیا ہے تو خیر کثیر کو سمیٹیں اور اس کا حق ادا کریں حق جو ہے وہ عمل کے ساتھ خشیت کے ساتھ اور تعلق باللہ کے ساتھ اور ایک ایسے استغنا کے ساتھ جو علماء کی زینت علماء کے اندر استغنا ہونا چاہیے غربۃ العلم میں استغنا ہونا چاہیے اور اس علم کی تعظیم اور توقیر ہونی چاہیے آپ کسی سیاست دان کو دیکھیں کہ وہ عالی شان گاڑی پر گھوم رہا ہے تو قطع آپ کے دل میں کمتری پیدا نہ ہو آپ کسی ڈاکٹر کو دیکھیں کسی انجینئر کو دیکھیں کہ وہ ایک عالی شان دفتر میں بیٹھا ہوا ہے اور دنیا کا مرجع بنا ہوا ہے اگر آپ کے دل میں احساس کہتری پیدا ہوا ہے تو آپ حقیقت میں کتاب و سنت کی توہین کر رہے ہیں اللہ کی تنقید سے شان کر رہے ہیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی تنقید کر پھر یہ علم کے تعلق سے ایک احساس کمتری ہے اپنے آپ کو دنیا کا بہترین انسان سمجھیں ان اوصاف کے بعد اور یہ بہترین سمجھنا تکبر کی بنا پر نہ ہو بلکہ ترفع کی بنا پر ہو یہ اس علم کی شان ہے نہ کہ آپ کا ذاتی کبر تکبر نقصان دہ ہے لیکن ترفع ایک حامر علم کی شان ہے امام بخاری کے شیخ النبیل کا قول ہے من طلب حاضر حدیث فقط طالبہ عاد العمور فعلیہ یقون خیر الناس جو حدیث کا طالب ہے وہ سمجھ لے کہ وہ سب سے بہترین چیز کا طالب جو حدیث کو طلب کر رہا وہ سب سے بہترین چیز کا طالب اس لیے کہ حدیث فہم قرآن کی اساس ان یعنی قرآن پاک کے ساتھ تعلق اس لیے کافی نہیں ہے کہ فہم قرآن نبی اسلام کی حدیث پر قائم اور منحصر اس لیے حدیث کا ذکر کیا کہ جو اس حدیث کا طالب ہے وہ سب سے بہترین چیز کا طالب ہے تو پھر ضروری ہے کہ وہ سب سے بہترین بن جائے عقیدے کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے اس کی ایک ایک حرکت سے نبی اسلام کی سنت کی معطر خوشبو آئے اور سنت کے جھونکے سنت کی خوشبو کے جھونکے ایک ایک حرکت سے نظر آئے سب سے بہترین بن اس کا اٹھنا بیٹھنا سنت کی بنیاد پر گفتار اس کی سنت کی بنیاد پر ہو کھانا پینا لیٹنا جاگنا چلنا پھرنا اس کے تصرفات اور اس کے خلق اور اس کا عمل ہر چیز میں نبی اسلام کی سنت کی خوشبو آنی چاہیے اور یہ بھی ایک تفسیر ہے آیت کریمہ کی خلح اللہ دین علمون اللہ دین کہ پڑھے لکھے ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے اس معنی میں برابر نہیں ہو سکتے ایک عالم کی گفتگو میں اس کے طرز تکلم میں سنت کا رنگ ہوتا ہے اور اس کی خوشبو موجود ہوتی ہے اور ظاہر کی گفتگو ایسی نہیں ہوتی ایک عالم کا عمل سنت کی اساس پر ہوتا ہے اور ایک جاہل کا عمل اس اساس سے دور ہوتا ہے یہ بھی ایک تفسیر ہو سکتی ہے کہ عالم اور جاہل کیسے برابر ہو سکتے اس کی ہر ہر ادا نبی علیہ السلام کی سنت کے رنگ میں ہوتی ہے اور ایک ان پڑھ جو ہے وہ سنت سے کوسوں دور ہوتا ہے ہاں اگر اس کو ایک عالم دین کی صحبت کا شرف حاصل ہو جائے تو وہ بھی عمل اور اس کی اسالیب سمجھ سکتا ہے سیکھ سکتا ہے اور اس کے عمل میں بھی یہ خوشبو پیدا ہو سکتی ہے اور یہ اس تعلق کی شہرت کی بنا پر ہوگا لوگوں میں یہ بات معروف ہوگی کہ فلاں شخص جو ہے وہ فلاں عالم کا ایسا مرید ہے کہ وہ ہر وقت ان کے ساتھ رہنا اور ان سے محبت کرنا یہ اس کا ایک منہج حیات اور اس کی زندگی کا منصب بن چکا تو اے عزیز طلبہ یہ خیر کثیر جو ہے یہ ہمارے فہم میں داخل ہو جانا چاہیے کہ ہم خیر کثیر کے طالب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ اس طلب کی اساس پر خیر کثیر عطا فرمانے کے وعدے فرما رکھے جس چیز کو اللہ کثیر کہہ دے تو وہ کیا ہوگی اس کثرت کا پیمانہ شریعت نے بیان نہیں کیا مگر یہ پوری دنیا اللہ کے نزدیک کیا ہے لو ما سقى دنیا جناح مما لو أن هذه الدنيا تعدل جناح بعوضة اگر یہ پوری دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے بھر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو مشرق کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا یہ دنیا اور دنیا کی نعمتیں اور یہ باغات اور یہ نہریں اور پانی اور چاندی سونے کے ڈھیر یہ سب مل کر بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے بھر کے برابر بھی نہیں ہے وہ اللہ جس کو خیر کثیر کہے وہ کتنی خیر ہوگی کیا اس کا پیمانہ ہو گیا ہوگا اور کیا اس کا عالم ہوگا یقیناً یہ بڑا عظیم و شان وعدہ ہے اور بعض اوقات ایک ابہام میں کثرت اور مبالغہ مقصود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کتنی خیر دوں گا آسمانوں اور زمینوں کے قلابے بھر کے خیر دے دوں گا یہ نہیں فرمایا کتنی خیر دوں گا عہد پہاڑ کے برابر خیر دے دوں گا نہیں اس کو مبہم رکھا اور اس ابہام میں بھی ایک طرح کا کثرت کا معنی پایا جاتا ہے تو اس خیر کثیر کو آپ حاصل کرنے کے لیے الحمد للہ پہنچ گئے اور اپنے وطن کو اپنے علاقے کو اور گاؤں گوٹھوں کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے ایک مفارتت برداشت کر کے ایک لمبا سفر طے کر کے آپ یہاں پہنچ گئے یقیناً اس خیر کثیر کے حصول کے لیے الحمد للہ آپ کا یہ ادارہ بہت سے معنی میں اور بہت سے اسباب کی بنا پر ایک مثالی ادارہ ہے الحمد للہ جس میں ایک ایسی ہستی کی دعا شامل ہو اس کی اختراع اس کا مشورہ بلکہ اس کا حکم شامل ہو جو ہستی عرب و عجم کا شیخ ہونے کا شرف رکھتی ہے میری مراد شیخ العرب العجم علامہ بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ تعالی جن کے سامنے یہ تجویز آئی ماہد کے قیام کی بڑا سراہ اور بڑی دعائیں دی دو مقاصد کے تحت انہوں نے اس تجویز کو سراہا بھی بلکہ ایک طرح کا حکم دیا کہ ادارہ جلد قائم ہونا چاہیے ایک تو وجہ یہ تھی کہ سندھ میں جہالت پھیلی ہوئی اور وہ جو ایک مطلوبہ تعداد ہے دعات کی علماء کی مدرسین کی وہ موجود نہیں تو اس ادارے میں اساسی طور پہ علماء اور دعات کو پیدا ہونا چاہیے دوسرا ہمارا اصل جو سفر ہے وہ سعید آباد میں جامعہ راشدہ کی طرف یہ ایک عظیم یونیورسٹی کا منصوبہ ہے جو اب بھی موجود ہے لیکن چونکہ یونیورسٹی کے لیے جو ایک مطلوبہ تعداد ہوتی ہے وہ موجود نہیں تھی اتنی بڑی یونیورسٹی کا قیام ممکن نہیں تھا اس مطلوبہ تعداد کے بغیر تعمیر کے جو میزانیے ہیں بجٹ وہ مستحدر ہیں تھے اور اب بھی وعدہ ساتھیوں کا موجود ہے لیکن یونیورسٹی کے قیام کے بعد اسے چلانے کے لیے سنبھالنے کے لیے جو ہے ایک مطلوبہ علماء کی تعداد موجود نہیں تھی اس لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا اور اس میں اصل جو ہدف ہے وہ سندھی طلبہ ہیں میں اس ادارے کے قیام سے قبل ایک ایسی سیٹ پر تھا جو کسی دور میں میرے لیے ایک خواب تھا مگر وہ منصب مجھے حاصل ہو گیا اور وہ تھا رحمانیہ میں اس مسند پر بیٹھنا جس پر میرے شیخ مولانا حاکم علی دہلوی رحمہ اللہ بیٹھا کرتے تھے مجھے میری کوتاہیوں کے باوجود وہاں شیخ الحدیث بنایا گیا اور یہ میرے لیے ایک بڑے وقار اور فخر کی بات تھی لیکن میں نے دیکھا کہ مدارس میں ہمارے صوبہ سندھ کے طلبہ کا اہتمام نہیں ہے اور اکثر مدارس میں دوسرے ممالک کے طلبہ یا دوسرے علاقوں کے بلتستان کے پنجاب کے وہ آتے ہیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور چلاک تر چلے اندھیرا کے مم ہیں ہمارا صوبہ جو ہے وہ اندھیرے ہی میں موجود ہے تو ہم نے سندھی طلبہ کے لیے یہ ادارہ قائم کیا اگرچہ بہت سے بعض مراحل میں تانے سننے پڑے وہ کہتے ہیں کہ ہر جو بھی مولوی ہوتا ہے یہ دنیا داروں کی باتیں ہیں وہ چاہتا ہے کہ میری بھی ایک دکان ہو اور میں ایک ادارہ قائم کروں واللہ یہ نہ سوچ ہے اور نہ یہ نیت ہے ورنہ اتنی محنت کے بعد اگر یہی سوچ ہو تو یہ اجر کا ضیاع ہے اور کوئی ایسا نہ ہدف ہے نہ ایسا پروگرام ہے اور نہ ہی ہمیں یہ کوئی کبھی انتظار رہا ہے کہ کوئی ہمارے پاس آئے میں نے عرض کیا کہ تعلیم و تعلم کی راہ میں مال جو ہے اس کا نمبر چوتھا پانچواں ہے اس سے قبل خشیت الہی تعلق باللہ تجر اللہ مخلصانہ دعائیں انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ یہ ادارہ بحمد اللہ ایک فعال ہے ابھی آپ کو شیخ طاہر صاحب نے بتایا کہ آغاز میں سرو بے سرو سامانی کا عالم تھا ان دنوں میرا ایک تعمیری منصوبہ چل رہا تھا علیحد ایک پروجیکٹ تھا اور بڑے اچھے حالات تھے اور ماہانہ تنخواہیں اسی سے پوری ہو رہی تھی اللہ کے فضل و کرم سے اور اور کبھی ہم نے کوئی کمی محسوس نہیں کی بحمد اللہ بے توفیق اللہ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ادارے کا جو ایک نقطۂ آغاز ہے وہ یہی ہے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ادارہ کب شروع کیا جائے کہاں شروع کیا جائے انہی دنوں شیخ افضل عصری حافظ اللہ نے مشورہ دیا اگرچہ بعد میں بے وفائی کر کے کہ ادارہ قائم ہونا چاہیے ایک مدرسہ قائم ہونا چاہیے جس میں ہم اپنے اہداف اور مقاصد اور وہ طلب مناہج جو موجود ہیں وہ طلبہ کو بدیت کر کر سکے مشورہ اتنا ایک مؤثر تھا اور ایک ایسی قبولیت کی گھڑی میں تھا کہ ہم نے پھر بے سر و سامانی کے عالم میں اور کسی ایک مقدم تیاری کے بغیر تین اڈی کے دو کمروں میں اس ادارے کو شروع کر دیا اور اب تک بھی حمد بغیر کسی توقف کے ادارہ قائم اور جاری ہے اللہ تعالیٰ سے توفیق کی سزا ہے ڈیڑھ سو کے قریب علماء فارغ التحصیل ہو کر مختلف مقامات پر خدمات انجام دے رہے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے اتنی ہی تعداد کے تقریباً حفاظ بھی حفظ قرآن کر چکے ہیں یہ اس کی توفیق اور اس کا فضل ہے تو میں اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں میں عرض کر رہا ہوں کہ جس ادارے کی تجویز میں اس شخصیت کا امر ہو نصیحت ہو شیخ العرب العجم کا اور ان کی دعائیں ہوں اور ان کا اظہار خوشی ہو یقیناً وہ انشاءاللہ شاء بابرکت ہوگا اللہ تعالیٰ اس میں توفیق دے تو میں طلباء سے عرض کروں گا کہ آپ ان سارے جو مناحج ہیں اور جو اہداف ہیں انہیں پیش نظر رکھیں آغاز عمر میں ہمارے طلبہ تحجد کا اہتمام کرتے تھے نفلی روزے پیر کا جمعرات کا اور پھر یہ ایام بیس کے روزے رکھا کرتے تھے صبح و شام کے اذکار کا اہتمام بھی تھا دیکھتا ہوں کہ شاید اس میں کمی واقع ہو رہی یہ کمی جو ہے بڑی ایک زہر قاتح علم کے لیے مومن کی زندگی میں تقدم ہوتے تاخر نہیں ہوتے وہ ان کا آنے والا دن گزرے دن سے اچھا ہوتا اور وہ ایک مجاہدے کے ساتھ اپنے آنے والے دنوں کو اور بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ایک مومن صاحب ایمان شخصیت کا تعارف ہے تو ہم میں بھی تقدم ہو اور سبقت کی نیت ہو نہ کہ تاخر ہو اور پچھلے قدم جو ہے وہ لوٹنے کی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہو جو قطع مفید نہیں ہو سکتی یہ تقدم ہونا چاہیے تو آج سے دوبارہ ایک عزم کے ساتھ ان پروگراموں کو شروع کرنے کا فیصلہ کر لیں انشاءاللہ ادارہ اس میں پوری طرح آپ کا ممد و معاون ہے معاون ہوگا اچھے افطار و سحر کا پروگرام اور پھر جو قیام العل کا طلبہ اہتمام کریں گے ان کے لیے اچھی مراعات اور ایک پروگرام اور اس وقت زیر غور بھی ہے اور اس کے لیے کافی جو ہے وہ سوچ و بچار ہو چکی ہے اور وہ ماہد کے تحت ایک تخصص کا شعبہ تخصص الحدیث اور تخصص العقیدہ یہ دو انشاءاللہ شاء اللہ شعبے ان کا اعلان ہونے والا ہے ضروری امور کی ترتیب کے بعد ایک ایک بہترین سلیبس تیار کر کے اور پھر ان طلبہ کے لیے جو سہولتیں جو ان کو بہم پہنچائی جائیں گی ان کا تعین یہ ساری چیزیں انشاءاللہ شاء طے کر کے اس شعبے کا جو ہے وہ بھی اعلان عن قریب ہونے والا ہے بد توفیق ہو بید اللہ تعالی میں جہاں طلباء سے مخاطب ہوں اور کچھ نصیحتیں اپنے علمی وسعت کے مطابق عرض کر رہا ہوں وہاں میں ماہت کے اساتذہ اپنے سمیت ان سب سے بھی مخاطب ہوں کہ وہ بھی ایک معلم ہونے کا حق ادا کریں نبی السلام کی ایک حدیث معلم کا مقام واضح کر دیتی اور سمجھا دیتی آپ کا ارشاد ہے کہ ان نما انا لگوں پہ منزل الوالد صحابہ آپ کے شاگرد تھے اور آپ صحابہ کے معلم تھے معلم خیر فرمایا کہ میں تمہارے لیے تمہارے والد کے مقام پر ہوں جو تعلق ایک باپ بیٹے کا ہے وہ تعلق در حقیقت میرا اور آپ کا ہے میں معلم ہوں تم متعلم ہو لیکن سمجھو کہ میں باپ ہوں اور تم سب میری اولاد ہو اس چھوٹے سے ٹکڑے میں نبی السلام نے فرمایا کہ اور تو جوان القلم مجھے اللہ نے جوان القلم دیے ایک جملے میں چھوٹے سے جملے میں جنت کا اور خیر کا پورا پروگرام واضح کر سکتا ہوں اور آپ نے اس حدیث میں طلب علم تعلیم و تعلم ان دونوں کی ایک تاریخ اور پورا پروگرام سمجھا دی باپ کا بیٹے سے کیا تعلق ہوتا ہے اور باپ کے دل میں اولاد کے تعلق سے کیا اخلاص ہوتا ہے فرمایا کہ یہ اخلاص ایک عالم معلم اور متعلم کے مابین ہونا چاہیے باپ اور بیٹے کا رشتہ کتنی نزاحت اور کتنی پاکیزگی پر قائم ہوتا ہے یہ نزاحت اور یہ پاکیزگی ایک معلم اور متعلم کے مابین ہونی چاہیے ایک باپ کتنی شد و مت سے چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا مجھ سے بھی آگے نکلے اور مجھ سے بھی زیادہ نام کمائے یہ نیت ایک معلم کی اپنے متعلم کے بارے میں ہونی چاہیے یعنی جو بھی گوشے ہیں خیر و برکت کے وہ اس ایک حدیث کے سمندر میں سما چکے ہیں اور نبی اسلام جس درد اور اخلاص کے ساتھ اپنے صحابہ کو سمجھاتے اور علم دیتے اس کا مظہر ایک اور حدیث ہے کہ ان دلاخ و نفی ہا کہ میں جب تمہیں نصیحت دیتا ہوں علم دیتا ہوں تو میری یہ ہوتی ہے کہ تمہاری پشتوں سے تمہیں پکڑ کر جہنم سے کھینچ لوں اور وہاں سے کھینچ کر جنت میں پھینک دیں اس حرص کے ساتھ میں پڑھاتا ہوں اور علم دیتا ہوں وہ تمہاری یہ خواہش ہوتی ہے آگے نکلنے کی مگر میری یہ حرص ہے کہ تمہیں پیچھے لاؤں جہنم سے بچاؤں اور جنت میں داخل کروں تو یہی ایک درد اور اخلاص ایک معلم اور متعلم کے مابین ہونا چاہیے کہ ایک معلم کی یہ خواہش ہو کہ اپنے متعلم کی آخرت کو سنواریں صرف علم موش گافیاں روشن نہ کریں واہ واہ کروانے کے لیے بلکہ علم کے ساتھ تربیت اور عمل کا ایسا منحج کہ اس کی آخرت کو بنائیں اور اس کی آخرت کو روشن کریں کیونکہ لئی صلی بے کثرت المسائل و انم العلم علمش و انم العلم خشیت اللہ یہ قول علم کا بھی ہے اور امام مالک کا بھی امام ابو خیسمہ زہیر ابن حرب اپنی کتاب العلم میں اس قول کو لائے ہیں کہ علم کثرت مسائل کا نام نہیں بلکہ علم اللہ تعالیٰ کی خشیت کا نام ہے اس خشیت کی اساس پر اپنی آخر کو سنوارنے کی نیت سے معلم اور متعلم جو ہیں وہ محنت کریں اور کام کریں اللہ تعالیٰ نے بڑے محنتی طلباء ہر دور میں دیے ہیں اور ان کے نام اگر شمار کریں تو نشست طویل ہو جائے گی یہاں بھی بہت سے فضالات اس وقت موجود ہیں اور گزشتہ سال ہمارے تین طلباء نے چند ماہ کے اندر بلوغ المرام حفظ کر لی اور اس سے گزشتہ سال ایک اور طالب علم نے حفظ کی تھی امداد الحکام تو بیسیوں طلباء نے حفظ کی ہے یہ حفظ در حقیقت ایک عالم کی شان ہے فخ فخر الو حافظ امام علم کو حفظ کر لو حافظ ہی امام ہوتا ہے اشارہ اس حدیث کی طرف ہے کہ امامت کا شرف اس کو دو جو احفظ ہو تو حافظ امامت امام ہوتا ہے اس کے لیے تقدم ہوتا ہے اور تقدم اور امامت کا شرف ہوتا ہے چنانچہ ابو سلمہ جو ہے چھ سات سال کی عمر میں اپنی قوم کا امام بن گیا صرف اپنے حفظ کی بنا پر عمر اس کی بہت چھوٹی تھی حتیٰ کہ سطر ڈھانپنے کی جو ایک سوچ ہوتی ہے اس سے بھی آ رہی تھی ایک خاتون نے توجہ دلائی کہ حت ان استخار کو کہ اپنے امام کو چھپا تو دو پہلے اس کو ڈھانپ تو دو پھر اس کے لیے قمیض سلائی گئی ابو سلمہ بچے تھے کہا کہ وہ قمیض پا کے مجھے بڑی خوشی ہوئی اور پھر اس امامت پر قائم رہے تا دم حیات ایک شرف ان کو حاصل ہوا اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث کے تحت اور یہ حفظ حدیث کی برکت ہے اور یہ جوہر ہم اپنے طلبہ میں دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے خطیر انعامات بھی ہم دیتے رہے ہیں اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے اور انشاءاللہ مزید حفظ کے تعلق سے کچھ کتب کا تعین کر کے اس کا اعلان ہم کریں گے اور طلبہ سے یہی گزارش ہے کہ اس ادارے میں رہ کر علم کے فہم کے ساتھ علم کے حافظ بن جائیں کم از کم یہ کوشش کرو ہر فن کا ایک متن آپ حفظ کر لیں انشاءاللہ پھر ایک پورا فن آپ کے اندر محفوظ ہو جائے گا اور کوئی آپ کو بچھاڑ نہیں سکے گا اور خاص طور تعلق الحدیث امام شافی کا قول ہے من طلب الحدیث ہے فقط قابیت حجت ہو جو حدیث کا طالب ہوتا ہے اس کی حجت سب سے قوی ہوتی حدیث کے طالب کی حجت سب سے مضبوط ہوتی امیر عمر فرمایا کرتے تھے یہ آہل الرائے تمہارے پاس آئیں گے اور قرآن پڑھ پڑھ کے تم سے مناظرے کریں گے فخر ہم بے سننا ان کو تم سنت کے ذریعے پکڑنا ان کا محاسبہ کرنا تعاقب کرنا اور ان کا مواخذہ کرنا حدیثوں کے ذریعے حدیثوں نے ان کو عاجز کر دیا اور قرآن اس لیے پڑھیں گے کہ قرآن کے مفہوم کو توڑنا مروڑنا اور پھیرنا اور تعریفیں کرنا آسان ہوتا ہے اس کام کو وہ آسانی سے انجام دے لیں گے ابن قیم فرماتے ہیں کہ اہل الرائے کا وزیرہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہم سے بحث کرے گا جو اہل السنہ یا اہل الحدیث میں سے ہے جو مدرسہ حدیث کا متخرج ہے مدرسہ حدیث کا طالب ہے ہم سے اگر وہ بحث کرے گا اپنی حجت کے طور پہ قرآن پیش کرے گا تو قرآن کی تعویل کے ہمارے پاس بیسیوں بہانے موجود ہیں اور اگر وہ حدیث پیش کرے گا تو حدیث کو رد کرنے کے ہم نے بڑے قواعد بنا دیے ہمارے بزرگوں نے بڑے قواعد بنا دیے کہ جناب علی خبر واحد حجت نہیں اب وہ حدیث کو پڑھے گا عقیدے میں احکام میں اگر وہ خبر واحد ہے ہم آسانی سے بچ جائیں کہ بھائی یہ خبر واحد ہے ہم پر یہ حجت بن نہیں سکتی اور اگر مثال کے طور پہ وہ حدیث کسی ایسے راوی کی ہے جو غیر فقی ہے تو قاعدہ موجود ہے ہمارے پاس بڑی آسانی سے اس کا راوی ابو ریرا ہے ابو ریرا غیر فقی ہے یہ حدیث ہم پر حجت بن ہی نہیں سکتی اگر وہ حدیث قرآن کے عموم کو خاص کر رہی ہے قرآن کے عموم کے لیے مخصص ہے یا قرآن کے اطلاع کے لیے مقید ہے ہمارے پاس آسانی سے جواب موجود ہے یہ حدیث ہمارے قاعدے کے خلاف ہے یہ قرآن کے عموم کو خاص کر رہی اس قسم کی من گھڑت باتیں اس قسم کے اصول فرسودہ ہمارے پاس بے تحاشا موجود ہیں حدیثوں کو ٹالنے کے لیے حدیثوں کو رد کرنے کے لیے لیکن مبارک ہو آپ کے لیے آپ کا من ہے صرف قرآن و حدیث ہے قرآن و حدیث کا نور ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر استقامت دے اور محنت کی توفیق دے اور اللہ رب العزت ان تمام متعلقین کو جو اس ادارے سے منسلک ہیں نگرانی کے اعتبار سے تعاون کے اعتبار سے میں اس وقت ضرور اپنے مرحوم بھائی عبد الرحمٰن چونیا رحمہ اللہ کا ذکر کروں گا جن کی ذات اس ادارے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی مانند تھی اور کچھ ایسے امور وہ انجام دیتے تھے جن پر ہمیں قدرت نہیں تھی نہ صلاحیت تھی لیکن ان کے انتقال کے بعد انہی کی مسنت پر ہمارے ایک اور ساتھی جو ہے متمکن ہو چکے ہیں عامر میمن حافظ اللہ اللہ تعالیٰ ان کے جذبے میں استقامت دے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اس خدمت کو مستقل انجام دینے کی بحمد اللہ انہوں نے ایک کسی کوتاہی کے بغیر اپنا حق ادا کیا اور ادارہ اس سال بحمد اللہ پہلے سے بہتر حالت میں موجود ہے اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے تو یہ وہ ساتھی ہیں جو بیک پر ہیں پیچھے ہیں لیکن وہ ادارے کی ایک اساس ہے معاونین ہیں معاونین ہیں مخیر حضرات ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے ان ساتھیوں کو بھی اس ادارے کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں اللہ رب العزت ان جہود کو مستقل طور پہ جاری رکھنے کی توفیق دے ان میں استمرار اور دوام پیدا فرما دے اور اس طلب علم کی راہ میں جو ایک سفر ہم نے اکٹھا شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اکٹھا رہنے کی توفیق دے کسی نظر بد کے بغیر کسی افطراک اور انتشار کے بغیر ایک اچھی سوچ اور نیت کے ساتھ اور اپنے سندھ کی جو ایک جہل کی صورت ہے اس کا علاج کرنے کے لیے اس علم کے نور سے بد توفیق ہو بید اللہ تعالیٰ اللہ پاک ان جہود کو قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور یہ رضا بھی در حقیقت علماء کے لیے ایک عظیم نعمت ہے رضی اللہ عنہ رضو اللہ ہم سے راضی وہ اللہ سے راضی ظال من خشیہ ربہ اور یہ رضا ان کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر جائے اور حقیقی خشیت اور حقیقت علماء کے دلوں میں ہے کیونکہ اللہ کی معرفت دین کی معرفت تقوی اور تقوا کی اقسام تقوا کے مقاصد اور تقوا کی تعریفات جس قدر علماء جانتے ہیں وہ ان پڑھ لو نہیں جانتے تو یہ خشیت اور تقوی جو ہے اللہ کی رضا کے حصول کی اساس ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی حاصل کرنے کے قابل بنا دے کہ واقعی یہ لوگ تقوی کے اہل ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تقدیر کے مسئلے میں بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی اور جنت کا ایک اہل بنایا ایک ایسی ٹیم تیار کی اپنی اپنے بندوں کی جو واقعی جنت کے مستحق ان کے اندر تقوی خشیت اللہ تعالیٰ کی معرفت عمل بدین یہ سب اللہ نے رکھا اور ان کو عطا فرمایا جہنم بنائی اور اللہ جانتا ہے کہ جہنم کا حل کون جہنم کا حل کون اللہ جانتا ہے جو جنت کا اہل ہے وہ اللہ کی توفیق سے جنت کا حل ہے وہ جنت کا حل کیوں ہے اور جو جہنم کا حل ہے وہ اللہ کی توفیق سے جہنم کا حل ہے وہ جہنم کا حل کیوں ہے بس یہ اللہ کا فیصلہ جو اللہ کی تقدیر ہے جو اللہ کا راز ہے کوئی اس کا افشا نہیں کر سکتا کسی کو اس کا علم نہ کسی فرشتے کو نہ کسی نبی کو ہو سکتا ہے قیامت کی یہ حکمت یہ سامنے آئے کہ فلاں شخص جنتی ہے تو کیوں تھا وہ جنت کا اہل کیوں تھا اور فلاں جہنم کا اہل کیوں تھا ہمارا کام تقدیر پر ایمان لانا ہے تو ہم وہ صفات پیدا کریں بندے پر کوشش تو فرد ہے نا کہ واقعات ثاب خون سابقون خون اہل خیر اہل یمین کے صفات بن جائیں قرآن و حدیث میں صفات جا بجا مذکور ہیں اللہ تعالیٰ نے صحیح فہم عطا فرما دے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے واخر دعوانا الحمد للہ العالمین